خالدین فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وہ اسی لانت میں ہمیشہ رہیں گے نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی